بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم محترم علماء كرام اور دوستوں ساتھیوں تقریباً دو تین ہفتے سے مختلف جگہوں پر پروگرام کی وجہ سے یہاں اس مسجد مسجد میں مجلس نہیں ہوئی کیونکہ ان دنوں میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں پچھلے ہفتے ہم یہاں سے پیٹر مائرس برگ گئے وہاں ایک مدرسے میں طالبات کی مشکل شریف کا ختم تھا مشکل شریف کی تکبیر تھی اور ساتھ ساتھ دوسرے پروگرام بھی تھے رات کو پروگرام ہوا اس میں قرآن کریم کے متعلق واض و نصیحت ہوئی اور سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل اور مضامین بیان فرمائے ہیں ان مضامین اور مسائل کے بارے میں بات چیت ہوئی قرآن کریم کی ابتدا اور شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اور آخر میں برب الناس میں ناس کے ساتھ قرآن کریم کا ختم اور اختتام ہے من الجنت والناس بعض علماء کرام نے قرآن کریم کی ابتدا اور قرآن کریم کے آخری حرف کو ملایا با کو جب سین کے ساتھ ملایا جائے تو بس بس کا مطلب کافی بس کا لفظ فارسی اور اردو میں بھی آتا ہے اور عربی والے بھی استعمال کرتے ہیں بس کافی کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے قرآن کریم اور قرآن کریم میں حدیث بھی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حدیث پر عمل کرنے کو سنت پر عمل کرنے کو لازم فرمایا اور قرآن کریم میں فقہ جو فرماتے ہیں وہ بھی ہے فقہ بھی ہے یا الدین با اور سین کو ملانے کے بعد بس اور اگر اس کو مشدد پڑھا جائے بس سن تو اس کے معنی ہے منقطع ہونا ختم ہونا جس کے معنی یہ ہے کہ یہ کافی ہے بس ختم کرنے کے معنی میں ہے باقی چیزیں ختم قرآن کریم کی تعلیمات ایک مسلمان کے لیے کافی ہیں اور قرآن کریم کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو رکھا جو بہت مبارک صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے امام کی سورہ فاتحہ کافی ہے من کا فقراءت الامام لہو قراءت امام کی قراعت مقتدی کے لیے کافی ہے خصوصاً جہری نمازوں میں جن نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں فاتحہ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوا اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں ام کے معنی ماں اور ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں ماں شروع میں ہوتی ہے اسی طرح سورہ فاتحہ ماں کی طرح ہے قرآن کریم کے جو معانی اور مضامین ہے وہ سورہ فاتح میں موجود ہے اور اس صورت کو صورت السلاد بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اس صورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ تم دعا کرو اور عجیب دعا ہے سرات اور المستقیم بائبل میں جو بائبل شروع ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کھانا پینا دے دے وہ کھانے پینے والے لوگ ہیں فقط اور مسلمان सूर्य फातह में ये पढ़ता है الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هدايت کی دعا مانتا ہے جس کو ہدایت ملتی ہے اس کو متقی کہتے ہیں جس کو ہدایت ملتی ہے اس کو تقوا ملتا ہے جس کو تقوی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ بنا دے گا ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دے گا دنیا کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی آخرت کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی رخ ہم اور اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہو رزق بھی مل گیا ہدایت بھی مل گئی اس لیے قرآن کریم میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت کچھ رکھا ہے اس لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بائبل پڑھ رہے تھے کسی نے ان کو بائبل دی تھی وہ بائبل پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا تھا بدل رہا تھا سرخ ہو رہا تھا غصہ ہو رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے سر چھکائے ہوئے پڑ رہے تھے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے فرمایا ان کو ہلایا تم نہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں حضرت عمر نے تلاوت کو بند کیا اور فرمایا ربی نہ باللہ تو اب اسلام دین اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے اور دین اسلام کی اوپر ہم راضی ہیں رس حضرت عمر نے توبہ کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو کا نموسا لما وسعه الا التاڑی آپ بائبل پڑھ رہے ہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی ہدایت میں قرآن کریم کے محتاج ہوتے اور مجھ پر ایمان لاتے میری تابے داری کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب کچھ رکھا ہے دین میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ کرسچن جب دعا کرتے ہیں تو وہ کھانا مانگتے ہیں اور مسلمان جب دعا کرتے ہیں تو اح دن المستقیم سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں اور سیدھے راستہ سیدھا راستہ کس کو ملتا ہے للمتقین متقیوں کو ملتا ہے اور متقیوں کو تقوی مل گیا اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل گئی جیسے بتایا ممت مخرجن اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں سے راستہ بنا دیں گے مِنْ حَيْثُ لَا اللہ من حیث لا يحتسب اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا اس طریقے پر جو اس کا خیال اور گمان بھی نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رزق دے گا حضرت ابو اشعری اور ان کے ساتھی مدینہ منور میں آئے تھے اور ٹھہرے تھے یمن سے آئے تھے ایک رات کو ان کے ساتھیوں کو بھوک لگی کھانے کا انتظام نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود تھے ایک ساتھی نے وہاں مسجد سے یا گھر سے قرآن کریم کی یہ آیت کریم سنی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تمام فی الارض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها جو بھی زمین پر چلنے والا جانور ہے زمین پر چلنے والا انسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کا انتظام کرے گا رزق کم ہو یا زیادہ اچھا ہو یا معمولی رزق اللہ تعالیٰ دے گا جب تک اس کی زندگی ہے یہ آیت سنی اور واپس چلے گئے یہ آیت کریم نے تو ہمیں جواب بتایا کہ اللہ کے ہے جب واپس گئے تو کوئی صاف ایک ٹرے کو لایا جس میں لذیذ عام تھا بہترین اور ٹیسٹ والا تو کھانا تھا کھانا انہوں نے کھا لیا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بھیجا ہوگا صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا حضرت آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا ہم نے بہت شوق سے کھایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا پھر انہوں نے قصہ سنایا ہم آپ کے گھر کے پاس آئے تھے اور وہاں ہم نے یہ آئے تھے کریم سنی کہ ہر جاندار اور جان والے کا رزق اللہ کی ذمہ ہے ہم واپس چلے گئے یہ کھانا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے سے بھیجا غیب کے خزانے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانا بھیجا بھارت میں یہ کر رہا تھا اس میں فاتح میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہدایت کے اندر تقوی رکھا ہوا ہے اور تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے ہاں کبھی کبھی امتحان آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں ان مصیبتوں پر آدمی صبر کرے مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر یہ مسلمان کے لیے کامیابی کا وسیلہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے عجب للمؤمن ان اصابت سراء حمد اللہ و شکر و ان اصابت ذراء حمد اللہ و صبر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے لیے خوشی اور تعجب کی بات ہے اگر اس کو خوشی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اور الحمد کہتا ہے اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے الحمد کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور صبر کرتا ہے فالمؤمن یوجر فی کل حالت مسلمان کو ہر حالت میں ثواب ملتا ہے حتی اللقمت یضعها فی فبرأته اگر آدمی اپنی فیملی کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے اس کو آدمی ڈیوٹی سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈیوٹی صرف ڈیوٹی مت سمجھو یہ ڈیوٹی بھی ہے اور عبادت بھی ہے جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت قرار دیا ہے بس صرف نیت کی ضرورت ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ اس سورت کا نام سورہ فاتح ہے اس کو سورت الدعا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں دعا ہے اور جو دعا اس میں ہے اس دعا کے متعلق آپ کو بتایا کتنی اونچی دعا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ دن المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے اور سیدھا راستہ بس یہی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے بس اور کچھ نہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہدایت مانگتا ہے وہ تقوی مانگتا ہے اور جو تقوی مانگتا ہے وہ دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا دنیا وفی الاخرت حسنتا آخرت میں اچھی حالت آخرت اور وقنا عذاب النار اور ہمیں بالکل جہنم کی آگ سے بچائے ہم دنیا کی آگ کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھوڑی دیر کے لیے آگ پر انگلی نہیں رکھ سکتے تو آخرت کی جو آگ ہے جو اس آگ سے ستر درجہ زیادہ ہے ایک کم ستر درجہ سکسٹی نائن درجات اس آگ کی طاقت ہمارے اندر کہاں ہے نہیں ہے اس لیے عذاب بننا تو میں نے عرض کیا کہ اس صورت کو سورہ سولاد بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں اور اس صورت کو السبع المسانی بھی کہتے ہیں سات مقرر اور بار بار پڑی جانے والی آیتیں وہ آیتیں جن آیتوں کو ہم بار بار پڑھتے ہیں اس لیے ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو جمع کیا ہے ہم نے سورہ فاتح پڑھی جیسے پورا قرآن پڑھا ایک صحابی ہے ابو سعید ابن معلّہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں آپ کو ایک صورت سکھاؤں گا جو جس صورت کی مثال نہیں ملتی جب مسجد سے نکل رہے تھے تو حضرت ابو سعید ابن نے یاد دلایا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا میں آپ کو ایک صورت سکھاؤں گا اس صورت کی مثل قرآن کریم میں نہیں تو رات انجیل زبور میں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتح سورہ فاتح ہم کو بتلا دی تو اس قرآن کریم میں جو بڑے بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ہے توحید اور رسالت تخویف بشارت احکام قیامت یہ چھ نمبر عام طور پر قرآن کریم میں بار بار بیان کیے گئے توحید رسالت تخویف ڈرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو بشارت خوشخبری جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر خوشخبری اور احکام جن یعنی احکام اور مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو احل اللہ البیع خرید و فروخت کرو بحر الربا اور سود کو حرام کیا ہے سود مت کھاؤ جن کو احکام کہتے ہیں اور قیامت یہ اور سب سے زیادہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا توحید ہمارے ہاں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جن کا ذکر آپ نے سنا ان کے ایک شاگرد تھے دورہ حدیث ان کے پاس پڑا تھا حضرت گنگوہی کے پاس اور تفسیر حضرت مولانا مظہر نانوتوی کے پاس پڑی تھی ان کا نام ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب ہمارے بڑے بڑے علماء ان کے شاکر تھے مولانا حسین علی صاحب یہ بیان فرمایا کرتے تھے یہ کہتے تھے کیا ہے ذکر توحید بیان لا يحتاج الى التمہید توحید کا بیان کرنا اس کے لیے پہلے سے مقدمات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اس سے پہلے یہ میں بیان کروں گا یہ بیان کروں گا ڈائریکٹ توحید کو بیان کروں گا ذکر التوحید لا يحتاج الى التمہید اس سے پہلے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں یہ ڈائریکٹ بیان کر دوں گا اور دوسری بات وہ یہ فرماتے تھے مولانا حسین علی صاحب اگر توحید اتنی آسان ہوتی جتنی اگر توحید آسان ہوتی جیسے کہ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں تو اس کی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو نہ بھیجتے توحید بہت مشکل ہے آدمی توحید کرتے کرتے شرک کی طرف چلا جاتا ہے اس لیے خالص توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحد لا شریک سمجھنا اور غائبانہ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یہ نہیں کہ آدمی یہ سوچ لے اگر میں نے یہ غلط کام کیا تو فلان بزرگ جو فلان قبر میں سوئے ہوئے ہیں وہ مجھے دھکا دے گا یہ نہیں غائبانہ صرف اللہ سے ڈرنا اللہ تبارک و تعالی ہماری لیے غیب ہے غائب نہیں ہے ایک غیب ہوتا ہے ایک غائب ہوتا ہے غیب اس کو کہتے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھتے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور غائب اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے وہ ہمیں نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ غیب ہے غائب نہیں ہے میں یہ بتلا رہا تھا کہ توحید رسالت تخویف بشارت احکام قیامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورے قرآن کریم نے بیان فرمایا یہی سورہ فاتحہ میں اللہ نے رکھا ہے اس لیے سورہ فاتحہ کی قدر کرنی چاہیے اس میں توحید ہے الحمد للہ رب العالمین جتنی تعریفات ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اگر ہم کسی اور کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے اس لیے کہ اس کو جو خوبی عطا ہوئی ہے دی گئی ہے وہ اللہ نے دی ہے اگر ہم کسی کے حسن و کی تعریف کرتے ہیں اللہ نے دیا ہے اگر ہم کسی کے علم کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر ہم کسی کے عمل کی تعریف کرتے ہیں اللہ نے دیا ہے اگر ہم کسی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اخلاق دیا ہے تو یہ صرف توحید جتنی صنع اور تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی تربیت کرتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کی کا راستہ بھی وہی بتلاتا ہے اور سمجھاتا ہے ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا کسی نے شتر مرخ کا انڈا دیا تھا ہمارے پہلے زمانے میں ایک دوست تھے وہ شتر مرخ تھے تو کبھی کبھی وہ ہمارے پاس شتر مرغ کے انڈے بیچتے تھے تو وہ شترمرخ کا انڈا جب اس میں سوراخ کرتے تھے تاکہ اس کے اندر وہ زردی سفیدی نکالے وہ سالن کی طرح ہوتا ہے پکانے کے بعد تو اس کے لیے ڈرل کی ضرورت اور ڈرل جب اس کے اوپر رکھ کر سوراخ کرنے کے لیے مشین کے ساتھ لائٹ والا لائٹ والا ڈریل تو اس کے اوپر وہ جو ڈرل ہے وہ جم نہیں سکتا تھا کبھی ادھر ہٹتا تھا کبھی ادھر اس کی سوراخ کرنا مشکل تھا تو یہ میں نے سوچا کہ شتو مرخ کا بچہ اندر سے اس میں کیسی سوراخ کرتا ہے اللہ کی قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اس کو صرف ایک وسیلہ بنایا ورنہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کبھی آدمی سوچتا ہے کہ اتنا زیادہ پانی جو برستا ہے سیلاب آ جاتا ہے یہ پورا سیلاب کا پانی بادل میں ہے اور بادل کو آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاز اوپر اڑتا ہے تو یہ بادل دھوئے کی طرح سفید دھوئے کی طرح ہوتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو سفید دھواں ہے اس میں یہ ٹنوں کے حساب سے ٹنوں سے بھی زیادہ سیلاب آ کر پانی گھروں کو تباہ کرتا ہے یہ پورا سیلاب کا پانی اس کو اس ہوا نے کیسے روک رکھا وہاں سے کیسے نکلا اس لیے الحمد للہ رب العالمین ساری تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے یہ جو دوسرے چیزوں کی ہم تعریف کرتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں توحید آ گئی اور رسالت بھی سورہ فاتحہ کے اندر آ گئی ہے سرات الدین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیں جن پر آپ نے احسان فرمایا ان کو نبی بنایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تو اس میں رسالت بھی آ گئی اس میں تخویف بھی آ گئی اور بشارت بھی آ گئی تخویف غیر المغضوب علیہم والضالین جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے یہود جو جانتے ہوئے جانتے ہوئے دین کو نہیں مانتے اور گمراہ لوگ جو دین کو نہیں جانتے تھے نصارہ یہود میں بڑے بڑے علماء موجود تھے گمراہ ہوئے اور نصارہ انہوں نے علم کی بھی چھوڑا تھا عمل کو بھی چھوڑا تھا دین کا علم ان میں نہیں تھا تو ان لوگوں کے راستے سے یا اللہ ہمیں بچائے گمراہوں کے راستے سے جو تارکین چھوڑتے ہیں تارکین عمل ہے عمل کو چھوڑتے ہیں ان کے راستے سے ہمیں بچائے یہ تخلیف ہے ان گمراہوں کے راستے پر مت چلو جن پر اللہ کا غضب ہے ان کے راستے پر مت چلو یہ تخلیف گئی اور احکام اور قیامت احکام عیا کا و کا یا اللہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں ہم عبادت قلبی بھی کرتے ہیں دل کی عبادت اللہ سے ڈرو اللہ سے امید رکھو ہم آپ کی عبادت لسانی بھی کرتے ہیں یا اللہ اپنی حاجات کو آپ سے مانگتے ہیں ہم آپ کی عبادت بدنی بھی کرتے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے اور ہم آپ کی عبادت مالی بھی کرتے ہیں عبادت قلبی عبادت لسانی عبادت بدنی عبادت مالی سب آپ کی ہے اس میں سب عبادت آ گئی یہ احکام ہے تو اس صورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں اور اس صورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے لوگ آئے کہ ہمارے سردار امیر کو سانپ نے کاٹا ہے ہم نے علاج کیا لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا حضرت ابو سعید قدری نے فرمایا ہم مہمان تھے مہمان تھے ہم آپ نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اب تو ہم آپ سے اجرت لیں گے ایک روایت میں تیس بھیڑ بکریاں اور ایک روایت میں سو بھیڑ بکریاں قرار پائی کہ آپ ہمیں دیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان پر سورہ فاتحہ کو دم کیا حدیث میں آتا ہے وہ اس طرح جلدی اٹھ گئے یا اٹھ نہیں سکتے تھے یا اتنی جلدی اٹھ گئے انما نشط من عقال جیسے کہ اونٹ کے پاؤں کو کسی نے رسی سے باندھا ہو تاکہ بھاگ نہ جائے جیسے اس کی رسی کو کھول دے رسی کو کھول دیا جائے تو وہ جمپ لگا کر اٹھتا ہے کسی طرح اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے کہ کسی سانپ نے اس کو کاٹا ہی نہ ہو جو کچھ ان کو بتایا تھا وہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی حضرت جابر نے فرمایا یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مجھے میرا حصہ بھی لگا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصے کی ضرورت نہیں تھی ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بالکل حلال طیب ہے اس لیے میں اپنے حصے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس صورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں سورہ سلاد بھی اور بھی امام سیوتی نے پچیس نام ذکر کیے ہیں سورہ فاتحہ کے سورہ فاتحہ میں نے تلاوت کی کی پھر اس کچھ مضامین کو بیان کیا اس کے بعد پھر مشکات شریف کا ختم ہوا تھا اس میں بھی کچھ چیزیں بیان کی گئی کچھ باتیں بتلائی گئی اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر اور حضر کو قبول اور پھر صبح کے وقت ذکر کی مجلس بھی ہوئی اس مجلس میں مولانا شبیر صاحب نے بیان فرمایا اس کے بعد ذکر ہوا مولانا درویز صاحب نے ذکر کرایا تو بہرحال جہاں ہم جاتے ہیں پہلے زمانے میں جب ہم کسی جگہ سفر پر جاتے تھے ہمارے وہ دوست و احباب کہتے تھے فلان ایک دن ہم بازار کی لے رکھیں گے بازار میں سے کچھ لینا ہو تو وہاں لیں گے یہ بہت پرانی بات ہے تقریباً پچیس تیس سال پہلے اور اب اگر کوئی کہہ بھی دے بازار جائیں گے ہم کہتے ہیں بھائی بازار بازار کو چھوڑو بس جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام ہم کریں گے بیان ہو جائے گا ساتھ بیٹھ جائیں گے مجلس ہو جائے گی بات چیت ہو جائے گی دوست و احباب سے ملاقات ہو جائے گی اسی لیے جاتے ہیں بازار بازار ہم نہیں جاتے آج کل اللہ تبارک و تعالی یہ سفر حضر کو قبول فرما دے اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دے اب حضرت مفتی محمود صاحب کی جو مکتوبات اور ملفوظات ہیں ان میں سے تھوڑا سا حصہ سناتے ہیں یہ میرے معمولات جو آپ نے تعلیم فرما رکھے ہیں آپ کی دعا کی برکت سے پابندی کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں حضرت والا ذکر کرتے وقت کیا تصور کرنا چاہیے کیا خیال کرنا چاہیے یعنی استغفار کے وقت درود شریف کے وقت تیسرے میں پڑھنے کے وقت کیا تصور اور کیا خیال رکھنا چاہیے اور میں ایک پارا قرآن روزانہ پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھنا چاہیے جواب استغفار کے وقت یہ تصور کرنا چاہیے کہ میں سر سے پاؤں تک گناہوں کی نجاست میں ملوث آلودہ ہوں استغفار پڑھنے سے آہستہ آہستہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں جیسے کوئی شخص گندے اور ناپاک میلے کپڑے کو پائپ کے نیچے بیٹھ کر دھوئے اور پانی کی دھار گرنے سے آہستہ آہستہ نجاست اور میل دور ہو کر صفائی ہو رہی ہے اسی طرح استغفار کی برکت سے میرے گناہ دور ہو کر دل میں صفائی ہو رہی ہے استغفار کے وقت یہ خیال رکھے کہ میں پاک صاف ہونے کے لیے استغفار پڑھتا ہوں درود شریف پڑھتے وقت یہ خیال رکھیں کہ مجھ خطاوار کی طرف سے یہ درود شریف کا تحفہ فرشتے لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں درود شریف کے وقت یہ خیال رکھیں اور یہ تصور رکھیں تیسرا کلمہ پڑھتے وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں اس خیال سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عائب سے پاک ہیں الحمدللہ میں یہ تصور کرے سبحان اللہ الحمد للہ یہ کہ ہر کمال اور ہر خوبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے لا الہ الا اللہ میں یہ خیال رکھیں کہ دل لگانے اور بات ماننے کے قابل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں اللہ اکبر میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اور کمال کا مالک ہے بات ماننے اور دل لگانے کے قابل اس کے سوا کوئی نہیں جو کچھ میں نے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑا ہے اور ان سب سے بھی بڑا ہے جہاں تک میری رسائی نہیں ہوتی جو جن چیزوں کو میں جانتا ہوں ان سے بھی اللہ بڑا ہے جن کو میں نہیں جانتا ان سے بھی اللہ بڑا ہے ذکر جہری کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ دل میں جس کی محبت اور جس کا خیال ہے ان سب کو نکال کر ان سب کو نکال کر پس پش پھینک دیا اللہ کی محبت کو دل میں جما لیا سے آپ قرآن پاک ایک پارا روزانہ پڑھتے ہیں بہت اچھا ہے اتنا کافی ہے مگر پڑھتے وقت یہ تصور اور خیال رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں جیسے بچہ اپنے استاد کو سناتا ہے کبھی زیادہ دل چاہے تو زیادہ بھی پڑھ لیا کرے ایک پارے سے زیادہ پڑھ لیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی سے نواز